حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں مرجعہ اور قدریہ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تہتر